انہیں کیوں ناؤ منع کرتے ان کے پادری اور درویش گنا کی بات کوہنی اور حرام کے انی سے بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں